Allah. شہر اقبال مسکن علامہ اللہ کوٹی پہلی مرتبہ جامع مسجد حاضر اندر خدمت دین واسطے حاضری کا موقع حاصل ہو گیا میرے برادر مجاہد سنت مولانا قاری محمد اعظم صاحب اللہ بالحیات الطیبہ الدنیا خطیب جامع مسجد آزاد اس حاضری اندر واسطہ بنے نے اللہ تعالی دو جہان دے اندر خاص عزت نام سے شریف جامع مسجد حنفیہ غوثیہ المعروف دارے والی مسجد مدرسہ دارالعلوم جامع محمدیہ تلواڑہ مغلام جتنا بھی فقائے کار نے معاونین نے مسجد نے دامے میں سپنے قدمے کسی طرح اللہ نے دین دی آبادی کا سبب بنے ہوئے اللہ تعالی سب نو دو جگ دیا سات خیر برکت اور خوشیاں ہر گھر کا سونا مقدر کرنا اج کا جلسہ دستار فضیلت بھی ہے اور جلسہ عید میلاد اللہ علیہ وسلم اس جلسے نو دو رشتہ حاصل ناشیر نے دونوں رسبتوں کا لحاظ رکھدہ ہاں۔ اپنے خطاب و بیان دے اندر دونوں موضوعات پہ کچھ نہ کچھ کام کرے اگر بات سے بات نکلنے کے طریقے پر استقرال کوئی اور ذکر چھڑ جائے تو اور بات ہے مقصود یہ ہونا ہے مقصود میں بیان جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل صرف کرا اندر ہی رجا دیا چیز تو سوا کسی کو سنی نہیں ہونی جی کسی سنی ہونی ہے تو میرے کو ہی سنی ہونی وہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ دیو بند سے دوسری بات کیونکہ دستار فضیلت قرآن مجید کچھ بچیاں نے حفظ فرمایا نو بچے نو بچیا نے قرآن مجید حفظ فرمایا ہے تو قرآن مجید پہ احکام شریفہ دیکھا یہ خلاصہ کٹ کے پیش کروں گا کہ حیا اور غیرت کا تحفظ قرآن حکیم فرقان مجید ان دونوں چیزوں کے تحفظ اپنے احکام کتنا زور دیتا ہے حیات غیرت دا تحفظ اگر آخو یہ اسلام دا اصلی مقصد ہے بالکل بجا ہے سبحان اللہ اس دو تے بعد بولا گیا اس دے وچ ہی قرآن حکیم فرقان عظیم دی عظمت بیان ہو جانی ہے جس نو خاص نسبت دستار فضیلت دینا سبحان اللہ بچیا حیات ہیاد دا اسلام کا ترا امتیاز خاص سبق مل جانا اللہ تعالی فضل فلنڈ امید ہے کہ انہوں کی زندگی حیات تو غیرت والی زندگی بن جائے گی پہلے نمبر پہ ناچیر موضوع کا پہلا حصہ ہے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ دیوبند سے شروع ناشر کے ہاتھ کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام مدرسہ جو بند بناو والے مدرسہ جو بند دے بانی دے پوتے قاری طیب قاری طیب مدرسہ دیوبند دے بانی دا پوتا قاری طیب محتمم اپنے دور دا مدرسہ دیوبند دا اس دے خطبات نے تقریرا نے دے چار جلداں وچ پہلی جلد میرے ہاتھ وچ صفحہ نمبر 27 اس دے وچ یہ لکھیا ہے خلاصہ پہلوان کر دینا مدرسہ دیوبند کے اندر ایک جلسہ ہوا ہے اس جلسے کا نام سی جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسے کا عنوان یہ جلسہ مہین میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسے دے اندر جڑا خطاب ہویا ہے اس خطاب دا عنوان سی محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑا مقرر سی خطیب خطاب کرنے والا وہ خود کاری تجیب سی مدرسہ بہت دیوبند کا اپنے بیان کا موضوع کی رکھا جلسہ ایک سی خطاب جلسے کا عنوان سی جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کا عنوان سی محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ لیکن ہمارا جلسے کے عنوان سے تو اتفاق ہے بیان کے عنوان سے ہمارا کوئی اتفاق نہیں کیونکہ بیان کا عنوان ہمارے مذہب کے مطابق ہے محمد محمد نبی اللہ سے رسول اللہ سبحان اللہ اصل محمد بن عبد اللہ سے محمد رسول اللہ تک کے قائل نہیں ہے یہ مطلب یہ چالی سال تک حضور نبی نہیں سن نبوت تو خالی سن سڈا یقینا نہیں اصا روز اول تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی ماننے چالیا سال تک آپ نبی سن اور چالیا سال آپ رسول بنے سنت و جماعت کے محدثین کا یہ مطلب ہے سیدنا امام امام امام المتکلمین امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ امام صدر الدین قلوی شیخ اکبر کے نائب شاگرد رشید خلیفہ خاص اور مجدد امام اللہ علی قاری رحمہ اللہ اس طرح کے دیگر سب محققین جمہور کا مذہب ہے شرح فقہ اکبر کے اندر ملا علی قاری نے یہ گل لکھی کہ آپ روز اول کو نبی سن نبوت ہمیشہ ہے رسالت چالیاں سالوں بعد فرق کی فرق یہ کہ نبوت کا تعلق نبی ذات ہے اور رسالت کا تعلق امت نال ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی نبوت کا تعلق نبی ذات نال ہوتا ہے تو حضور کی روح مبارک جس دن کو بڑی اسی دن تو اللہ تعالی نے آپ نبوت دولت نال مشرف فرمایا امت نال تعلق رسالت ہے وہ چالیا سالوں بعد ہوئی نبی کا مانا ہوتا ہے خبر رکھنے والا اور رسول کا مانا ہوتا ہے پیغام دین والا پیغام میں صرف اس عنوان پہ تجویز کرنا چاہتا عنوان حق نہیں جلسے کا عنوان ٹھیک ہے کتاب کا نہیں ٹھیک اصا محمد نبی اللہ سے محمد الرسول اللہ تک یہ قائل ہے یہ سارا عنوان خیر ہوں عجیب گل سنو گے جہاں مدرسہ دیوبند نے اس ویل خطاب کیتا ہے مدرسہ دیوبند بند نے اس وقت جو خطاب کیتا ہے مدرسے نے میں وہ جناب نو خطاب دے چند جملے شروع دے سنانا وہ تھوڑی شرح کرا کہ پہلا حصہ موقع پہلا حصہ ناچیز دے خطاب دا موقع مدرسہ بند خطاب کر اچھا سنگیو بزرگان محترم یہ جلسہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے یہ میں تھوڑی مسجد کے خطاب کی گل وہ جملے نہیں پڑھ رہا مدرسے دیوبند کے اندر خطاب ہوا ہے مدرسہ دیوبند کا خطاب پیش کر رہے الفاظ دیکھو کیسے عجیب نے یہ صرف کے ابتدائی الفاظ سناو ہی سارا مسئلہ حل ہو بزرگان محترم یہ جلسہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے گویا اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر کیا جائے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا ذکر عین عبادت ہے اور اللہ کے نزدیک بڑی بھاری طاقت اور قربت ہے اور سارے کمالات و برکات کا سر چشمہ ہے اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تذکرہ ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کو ادا کی گئی پھر یہ میں تین بار پڑھا گا تو فائدہ بعد دساگا اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کو ادا کی گئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کو ادا کی گئی تو میں اس وقت میلاد نبوی ہی کے بارے میں چند چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا اور اسی مناسبت سے یہ چند آیات میں میں نے تلاوت کی ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ملاد کے سلسلے میں آپ بھی چونکہ ملادت کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں ملادت کا ذکر بھی کروں لیکن میں ایک ملادت کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتوں کا ذکر کروں گا پہلا فکر ہے خطبے کا خطاب کا اسے غور فرماؤ جلسہ عید میلاد النبی کا عنوان مدرسہ دیوبان کا پیش کرنا اس سے ثابت کر دیتا کہ بالکل یہ صحیح ہے اور شریعت کے مطابق اگلا جا والا جملہ پڑیا وہ کی سی کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک نعمت الہی ہے کہہ ملیے مسلمان ملیے مسلمانوں آپس میں بیٹھے ہیں سچی دسیا جی ملاد شریف کا ذکر جڑا ہے یہ اللہ تعالی نے پہلے دن تو سنیا دتا جی پہ اللہ نے سنیا ہے تو مدرسہ دوبان یہ کہہ رہا ہے کہ اے ذکر اللہ کی نعمت مسلمانوں عطا ہوئی ہے نتیجہ آپ آ جانا منطقی کہ ذکر میلاد اللہ تعالی دی نعمت ہے جو مسلمانوں ملی اور یہ سب تو پہلا سنیا نو ملی جنہوں یہ ملی ہے وہ مسلمان سب تو پہلا ملی سنیا نو تو سنی ہو گیا مسلمان تو پھر آل سنت جب مدرسہ دیوبند سے سنیوں کے مسلمان ہونے اور لگ رہی ہے تو پھر ہور ہور کسے دے منہ انہاں دے مشرق ہون دا یا بدعتی ہون دا فتوا نکلے تو شرم آنی چاہیے سمجھ آ گئی دوسری گل مسلمان دے تسی ہو گئے لوہے ہے سو یہی ہو ہے سو تھی لیکن تصدیق اتوں ہوئی جتوں لوگ گل نکلی کنے کڑائی نکل آئی کہ سنی کون نے ہاں ٹکسالی مسلمان ہاں جی ٹکسالی مسلمان نمبر ایک نمبر دو دادے دے دور چ میلاد نہیں سی ابے دور چ نہیں سی پوتے دے دورے سارے متفق ہو کے کٹیا کر کے میں مدرسہ تیو بند کہہ رہا لہذا یہ نہیں کہہ سکتا کال اور لاجل اللہ بولا کسی کا قول ہے ہم نے کوئی ضروری نہیں ہے اس کو ماننا یہ مرکز ہے اور سب کا اتفاقی ہے لہذا یہ کسی قول کہہ کے رد نہیں کر سکتے یہ مطلب یہ نکلیا کہ کاری طیب دور مدرسہ جو ہے کہ میاں ملاد نعمت ہے ملاد والے لوگ پکے مسلمان نے سانو ادھر شامل ہونا چاہیے اگلی گل یہ سنیا تو ملاد ادھر گیا ملاد ہدایت یہ مطلب ہے ہدایت سنیا تو کسی نے گھر جاتی ہے کسی نے گھر ہدایت سنیا کے گھر نہیں بولو پھر سمجھو میں رمز و ایمار اشاروں میں بات رکھوں گا زیادہ تر الحاقل و تقفیل اشارہ عقل مند نو اشارہ کافی ہوتا ہے نا تازی کو اشارہ گٹر کو چابو آپ گٹر گل کرتے ہی نہیں اصا کرنے ہی تازی نال ہاں۔ عربی گھوڑا جڑا اشارے دے ہو جائے تو سمجھو گل ہدایت سنیا تو کسی کے گھر جاتی دوسرے کسی کو نہ ہدایت ہے نہ ہدایت اتو سنیا آنی وجہ کی ہے اس کی وجہ یہ ہے باقی کتاب ہدایت لب دیں علم ہدایت لب سنی سینہ بسینہ ہدایت لیں بولو سہار اللہ کتاب ہلاک لبا رے ٹھوکر خاند سی نا باسی سیت لمبیا پاک صحابہ نو امانت دتی صحاب سفیا اولیاء بزرگان دین اولیاء کرام جو سینا بسینا فیض لین اپنا من صاف کر کے مشائق تو دین حاصل کر دیں ہو جا مبارک لوگ ان مذہب حق اس واسطے ہوتا ہے کہ انہیں خود نہیں لبنا قدرت نے سینیا کے ذریعے ادا کرنا سبحان اللہ فکر والے ان علم والے ٹھوکرا کھانے نے فکر والے ہمیشہ ٹھوکر کھانے نو بھی توڑ لے جاندے تا کر کے کلندر اقبال نے شہر بیٹھا اقبال بھی ایک گل سنا ہاں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ کلندر اقبال دی قبر انور گواہی دے گی کہ فقیروں اگر مینو سمجھا تو ہے تو ہی آ سمجھا قلندر اقبال فرما علم ہے علم فقیر ہو فکی فقر مسیح ہو Alegre اللہ رخسارا دیا گلا شرابا دیا گلا پر کہتا نہیں میں فقیر کی غزل اگر لگے گا نبی صحابہ والے درد دی حق دی ہمیشہ تلاش ہی لبے گا میری غزل پڑے گا تین میں ایک ہی دساگا لب اگ جی کے اکبر دسی نہیں سی آہ جی سلف کے سینے سی وہ سی تلاش وہ سمجھ لو علم واسطے سرور پیش کرنا جس مرد نے اے ملا شریف شروع فرمایا ہے انہوں کا نام شریف شیخ عمر ملا شیخ اللہ اربلی موسلی اربل ملک سی موسل شہر سی وہ اندر رہتے سن نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی اللہ کروڑا رحمتا کرے نا بادشاہ یہ دونوں بادشاہ کا دور سی شیخ ہوا ایڈی شان والا سی یہ دونوں بادشاہ انہوں نے اشارے چل رہے سب شیخ عمر کئی غلطی نالے میں پڑھ جاتے ہیں ملا ملا نہیں اے ملا اے جس کتاب کا حوالہ ہے میرا تو سمان شفت ابن جوزی دی سبحان اللہ شیخ ابن جوزی دی میرا تو زمان کے اندر لکھا ہے ملا کا مانا ہوتا ہے بھرائی کرنا یملا تھرا نیل لا جرے فیقو تو بہاؤ لکھے بٹھے دے اتنے جدو اٹا لا لیں جوڑ دیں کچھیاں انہوں نے ترور ہوتے ہیں کیون چلتے یہ بھی خود ایک موضوع بیان نہیں کرتا اشارے بادشاہ چلتے لیکن آپ کی کرتے قربان جاوا بے نیازی تو بے پرواہی تو خودداری تو اس درجے کا تنورا میں کام کرنی ہے بچے سے کام کرنا ہے جیڑا حاصل ہونا ہے اپنی ضرورت پوری کرنی کپڑے بنا یا کھان پی بنا باقی کوئی شہ نہیں جو جمع ہونا ہے اس نے پاک محمد کا ملاد شروع فرمایا ہے اس حلال اس حلال فقیر کے درد کی برکت میں اللہ تعالی نے دوتے جو ملاد کا رنگ لایا ہے وہ پٹھے والے فقیر دی خدمت پاک نبی دی محبت دلتی جب فقیر دے کام وچ کی برکت ہوندی سبحان اللہ یہ تے حالے قسم خدا دی کر کے نا میں موضوع اگر پورا کرا نا بیان ہر عالم بیٹھے ہو شیخ الحدیث بیٹھے ہو مفتی بیٹھے ہو چشتی کتوں نقطے کٹی گئے دیکھو گل کر نہیں لب ایوے نہیں برکت حلال ہوئے دوسرا بندہ صاحب ہاتھ ہوے فرمایا جن کا နေသိပြောဘူး شیخ عمر سنی تھی ارے بھائی وہ فقیر بھی تھا ثابت کر دیا فقیر بھی تھی اور بادشاہ بھی اس دور کے دونوں ہی فقیر الدین سنگی رحمہ اللہ کا فخر کس درجے رہے اور صلاح الدین یوگی کا فخر کس درجے رہے کہڑی دنیا نہیں جانتی ایمان شیخ عمر ملا نور الدین زنگیر احمد کے کول جدو ایک مدرسہ بہت بڑا ادارہ اسلام دا تیار کیتا لے کے گئے رجسٹر دفتر رجسٹر تاری مجبوری نہ رکھنا پڑے دفتر کو نہیں سمجھو گے تو سا کہو گے وہ دفتر وہ باہر ہوتا ہے وہ کسی جس کو رجسٹر کہتے ہیں اس کو دفتر کہا جاتا تھا اور یہ دفتر نو تا دفتر کہتے ہیں کہ اس دفتر میں وہ دفتر رہتا ہے بولی جاتے تھے جی، آج سمجھ لو کہ دفتر کیوں ہیں تو وہ دفتر پیش کیتا سارے خرچے کا اور بادشاہ ہے باقی نور الدین تھے عجیب ہے عجیب اتفاق ہے نور الدین سنگی حنفی تھے صلاح الدین ایوبی شافعی تھے وہ سنی حنفی تھے یہ سنی شافعی ہیں ہے وہ بڑا عمر بن خطاب ہے ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کون ہے عمر بن خطاب ہے اور صلاح الدین حسن تم بن نور الدین نور الدین زندگی دیا نیکیاں ایک نیکی دیکھنا چاہتا ہے کوئی تو وہ صلاح الدین اجوبی کی شکل میں ہے بولو کر کے آنا جی قبضہ قدرت میری جان ہے اگر سنیا کے حکمرانوں سنیا کے امام اسلام کی تاریخ تو پاسے کر ہیں اسلام کی تاریخ ہی نہیں بچتی ایسی عجیب گل ہے اسلام کی تاریخ ہی نہیں بچتی اور کوئی مذہب تاریخ پیش نہیں کر سکتا اسلام دی اگر فخر پیش کرتا اسلام نو اور اسلام دی تاریخ نو تو صرف آر سنت و جماعت پیش کر رجسٹر دفتر پیش کیا خرچے لگیا انہیں خرچہ نور الدین زنگی رحمہ اللہ سبحان الله जो है खैर साबित हो गया सुभान अल्लाह क्या बात कि सुन्नी कितनी पसंदीदा चीज है हो गया साबित और दूसरे हिस्से वाला तहफुज हया और गैरत बोलो پیا کرنا بیان اس واسطے پیا کرنا ہائے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی شرما کے کچھ پٹ جاندے نے پرانی گل کرتا ہوں سا سا نہیں سی میں جواب دینا میںاب دہی مانٹا کہ بڑا ہے ایڈے ایمان والا بندہ ویخ ہیل ایک اقبال کی گل ہے وہ ہیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی اپنے پتر نو پہ لکھ ل کرے کہ جوانی تبدیلی ہو گئی پہلو ہزار کی کی ہوں ہوں ہوں بے پہلو غیرت بغیر حیا والے سمجھا جاتا ہے بے وقوف زمانے سے بے خبر پتہ ہی جاتی بات غیرت والے نو کی سمجھا جاتا ہے اسلام میں شکتی یہ تو میرا شاپا ہے وہ آتا ہے غیرت والے نو سخت پہ کے پچھان کٹیا گیا بے وقوف بے خبر کہہ کے پچھا چڈیا گیا تا اقبال آتا ہے میں اور کسی نے اک کی کی گل کرا میں تھڈو زمانے کی گل کرنا کہ زمانہ ہی ایسا ہے یہ اک چ کھ نہیں رہا سمجھ آئی کہ نہیں چنگی نصیحت ہے کہ نہیں بولو حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ crer. نعمت تو محروم ہو جان خدا نہ کرے شالا رب نہ کرے بولتے جی۔ تے غیرت دو سنو امتیازی لقبوں میں عورت کی شان حیا ہے مرد دی شان غیرت ہے غیرت کی حفاظت ہوا کے مسلمان کا بڑا بڑا خزانا ہے فرق نہ ہوا شریف مولا نے حفاظت کے قلعے چڑھائے احکام جڑے دسے انسل روا لے ہوئی ہیا بھی قائم رہ جائے غیرت بھی قائم رہ نے بے حیا نہیں بھیجیا ہر نبی غیرت والا ہر والا ہے حیا ہزار دولت ماننے حیا کی دولت سید لمبے لے کے ونڈی منڈی سی اکبر چیا اتوں ہی غیرت بھی اتوں آئی ہر قرآن دے حکام سن جنا حکم دے پتا لگے گا مسلمان اپنی حیا غیرت بچاؤ واسطے کی کچھ کرے اللہ دا قرآن دستا ہے رواج جان کے پتا لگے محمد ربی کو ماننے والے بناور پاک ہوتے ہیں یہ بھی ہے بڑیا کو بنتے رہو میرے نبی کا صاحب بھی بخاری مسلم کہ یہاں چہرہ کے پیچھے میں تکلف سے بناوٹ کرتا رہا جب کھانا کھاتا تو انگل چوسن لگ گیا میں چہرہ کی وجہ مستفا کی سنت چڑھ دیا اللہ اس نو کی کرے گا جا جی نمبر لکھا پاکستان کا کوئی نہیں دوائی خدا نہیں قلم کا فائد نہ کر کچھ لکھا ہوتا میں اتنے بیان نہیں کر سکتا میری ضرورت ہے تھی سارے کوئی گل نہیں بہ لا لت لت سے کے بہ لا جنا ہاں لیکن ایک مہربانی کر اس بدتمیزی تمیزی تو بچ جائیے کہ جو تہذیب کے پردے میں بے تہذیبی ہے نا تہذیب کے لبادے میں جو بے تہذیبی ہے اس سے تو بچ جائے اس کوئی بدتمیزی نہیں ہوں بدتمیزی وہ جڑا مناظر لٹرین ویکے جاندے نے اور اس ضمن میں ایک دکھ بری گل یاد آتی ہے کر دیا قرآن کی محفل میں اج سکیاں گل کر رہا سن چالی چالی لکھ ہزا کر کے مسلمان مسلمان آ لٹرین چالی لاکھ لونا ہے اللہ نے قرآن تو تین ساری کوٹھی تو ود لانا چاہیے بولو دوسری گل میں کر رہا اگلے دن گزریا ایک جگہ تو اتے بازار لگا سی بہت کھلوتی حیران ہویا مفکر بندہ جڑا جہاں مفکر کا مطلب ہوتا فکر چ رہنا دنیا کی کسی شہر یا دین یاد کرے یا آخرت یاد کرے فضول خرچیاں جن کروڑا اڈا دیں حساب بھی بھی نہیں نہیں تو فخر کہتے ہیں اینا خرچ ہو گیا کدی سوچیا غریب کو لین واری آنی اس لیے یا جمعہ بازار یا اتوار بازار مت روپیہ سستا گل بن ہوگا روپیہ سستا لبنے کیوں کی گریب کار کیوں مہنگا ٹر جائے تو کیوں غریب دے کار کوئی دو روپے ٹر جان وادو نہ فضول خرچیاں دے کرونا اٹھ جان لیکن خرید دی واری آوے تے یا جمعہ بازار تے یا کیسی کنا بولو بس اچھی نسی ہوئے جنہ دے دل اچھے مطلب یہ نکلیا کہ اس طرح دے اسی نہیں بن گئے کہ انسانیت دی قدر تے انسانیت دا درد وہ سارے دل وچ کوئی نہیں اقبال مفکر بھی آپ نے گل لکھی ہے پروانے جگلو یہ نے غیرت کی گل ہے خود گل اپنے آپ قائم رکھ دی گلے اقبال فرما سرا کروانا جگنو نو کہنا کی تھوڑی جی اگ لئی پھرنا ہے ایویں ٹمکڑی جی تھوڑی جی لے کے مغرور ہویا پھرنا ہے اگ بھی وہ ہے جڑی سال بھی گئی آتش بھی وہ ہے جڑی بے سوز ہے جہد سال بھی کوئی سڑ بھی گئی اینی ساری لے کے لگا پھرنا ہے بڑا کرا پھرنا ہے سارا مقام کتنے تیرا مقام کتنے اصا آسمان دے تو زمین دے ساری ریس کرنا ہے کر سکنا ہے چون کہ یار میں تیری ریس کرنا ہی نہیں چاہتا جگنو کہ پروانے نو میں تیری ریس نہیں کرنا چاہتا میں شکر پڑنا رب سونے نے میں نے جگنو بنایا پروانا نہیں پروانا حیران ہو کے کہ آخی جانے والا میں سچی قسم वास्ते कि मैं عوجا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها آج کے لوگوں کا پھرے سر پھرے لوگ لوگوں کا خیال یہ ہے قرآن ادھورا ہے اور کیوں ادھورا خیر قرآن کا ادھورا کہتے وہ کہتے ہیں کہ کہاں ادھورا ہے کہ ایک شے کا ول نہیں دسنا ایک بال وہ کہڑی گل ہے جا یہ ول نہیں دس سکتا تانا قرآن قرآن ناقص ہے ہے ہے ادھورا کی نہیں دستا یار وہ کہ سارا کچھ دستا ہے مگر غلام کافر نہیں دستا ہو کتاب کتاب چاہیے فرما غلاموں کا کتاب بات نہیں مومن کو غلامی کے قریب یہ دوری کتاب آگے مومن اور غلامی دے والی نہیں دس دی پر بزرگ فرما سارے کئی کمیاں ایسے ہوں گے اس کمیاں بھی کمال ہوں گے بولو ہاں، کوئی نقص جنہیں لوگ اجمال اللہ شکر کوئی نقص بھی کمال ہوتے ہیں ہاں جی یہ بھی ہر سفت ہونی چاہیے مثلا اگر کوئی بندہ بغیرت نہ ہو تو کمی کمال یہ کمی ہونی چاہیے کہ نہیں بولو اللہ اقبال فرماتا ہے شال ہی کھلوتے نے بی بی یاد کرنا یہ مولا علی دی نظر اچانک دی اٹھیے سونے نبی دی ادا تو سب کے جاواں آپ نے شال ہی دے اکھا مبارک لگے ہاتھ ہاتھ رکھ لیا نظر پہلی دی معافی آئی دوجی دے پکڑ آئی یہ سید لمبے آنے جنہوں نے گلام نشان شیطان پرچھاوے تو نہ ادھر لایا دبار شاہ کوئی پلیتی کا خطرہ اتنے بھی نہیں لیکن نبی دفران سارے نظر اپنی چکا کے رکھو سونے نبی اکھ مبارک دے کے ہاتھ لے آئے اور سجنا جی سونے نبی دے ہوں جیتے شیطان آ نہیں سکتا ادھر شاہ علی اللہ یوسف نے سارے کس ہونا کسا بولو کیوں کسی نے کہا کسی نے کہا اس میں عورت کے عشق کی بات ہے اور میں کیا اللہ بندیا تلک پہ ہے بہت بڑا نہیں سمجھ آئی عورت دے عشق دے کسے سمجھائی گئی ہے کہ ویکو ایک عورت لکھ چکر پڑی لیکن سڈا نبی غلام گھر ہو کے پلا سارے ہوئے ہوا شروع ہوئی ہالانگے گھر باوجود نظر دا اثر ہو جائے نظر دا اثر ہو جائے نہ گھر کی ہوش رہی نہ مرد بھی ہوش رہی نہ اپنی عزت بھی ہوش رہی بی سب کچھ گواہ بیٹھی بیبیاں نے اعتراض کیتا ہے کدھر مر گئی کی بن گیا جی؟ انہیں پھر کی کیتا ہے انہیں آخیا چنگا سیب پھڑو سری پھڑو بہ جاؤ یوسف نے لکایا اگے پردہ کرانے کال بھی سوچ ہلے ہل سامنے آؤ سجنا توجہ فرما قرآن فرما دے نظر اٹھیے بیوی والی نظر اٹھی نہ چھری ہوش نہ سیب کی ہوش نہ ہاتھوں کی ہوش ہاتھ کٹے گئے سیب کٹے گئے نظر دا سروے نظر دا سروے نظر اٹھیے ہوش نہیں رہی ہاتھ کٹ دیتے ہیں معلوم ہوا اگر بیبیاں نظر نہ چکنیا تو یوسف کا بازار بھریا ہوگا نہ بیبیاں ہاتھ کٹنے نہ بے ہوش ہونا ہاتھ بولو مرایا بزرگ جی نہما نظر نہ ہوش نہیں رہی ہاتھ کٹ بیٹھے گھر بھی گیا لگا گیا ہوش نہیں رہی کسی شہر کی کم لیا کی سمجھنا ہے نظر بچا نہیں تھی بہن جدو نظر چوک بیٹھے گی نا ادھر ہاتھ کٹے گئے ادھر جھگا کٹیا جا سکتا جی جھگا کٹیا گیا توجہ نہیں فرمائی نہیں سنو حکمت کی گل کرنا اللہ تعالیٰ نے ون سمنے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نظر کا خیال رکھو نظر نیویاں رکھو پردہ کرو چار دیواری یہ سارا کچھ کیوں اللہ تعالی حکم دیتے ہیں اس واسطے دیتے ہیں توجہ خلاصہ یہ ہے تاکہ جھکے بچے رہے گھر جڑ نہیں کیوں قدرت نے ون سمنے بندے بنائے سونے ہیں ہیں ہیں وہ وہ بھی بھی ہر پاس توجہ ذرا میاں بیوی ایک دوسرے خوش وجہ ایڈی نہیں شکل والی وہ بھی ایڈی شکل والا نہیں دونوں پہ توجہ نہیں فرمائی ہوں سونے بندے نو بی بی ویخ لو دل ہے بے اختیار چیز دل بے اختیار بی بی سونی بندے نے ویخ لی اپنے دل چ اپنی گھر والی کٹ لے گا نکل جائے گی وہ بس پائے گی ہوں گھر جاوے گا بیبی نو ویگ کے پہلو ٹھاردا سی ہوں آئے گا انہیں سات بسم اللہ کر کے روٹی اگے رکھنی انہیں آخنا پر مارو کھانا خراب ہوگی بوتھا چوک کے اگے جانی میرا تیرے ویکن جی نہیں خیر ہوئے بڑا ہوئے کل تک تو چنگا سی بنیا یہ پتہ نہیں کہ کسی نبوست کا شکار ہو گیا نظر اٹھ پی اپنی تو جانا رہا اسی طرح بیبی نظر اٹھ پی کسی غیر بندے تے اپنا بچارا ہونے کا سی وہ کچھ ہونا سی ہاں، نظر اٹھتی گئی دل بے قابو سی بے اختیار سی وہ اپنے آپ چ نہیں رہی ہوں بندہ آیا وہ عزت پیار بنا وہ اگو چڑکا پا کے پانچ سات سنا برا مارا پتا نہیں میرے اگر نظر زلیخا کا گھر اجاڑ سکتی کسی ہو رب نے دوستی کی اللہ سونا قرآن فرما ہے بیبیاں جڑیاں خواہشاں مکا بیٹھیا نے عمر رسیدہ ہو گئی بڑے پہ پہنچ گئی انہوں نے قرآن کہنا القواعد جڑیاں بیٹھ گئی کام جو گیا بھی نہیں رہی ہیں اللہ فرما ہے اگر انہوں کا لیڑا کپڑا اتر جاوے تو کوئی حرج نہیں پردہ انہوں کا اتر جاوے کوئی حرج نہیں جنو ویخدیا ماں نانی دادی دا خیال آوے جنو ویخدیا ماں نانی دادی دا خیال آوے ایڈیاں عمر والیاں اگر پردہ نہ کرن کوئی حرج نہیں رب فرماؤں ہے لیکن غیر متبرجات بزینہ بسر بے اپنی و زینت کر کے مردوں سامنے نانی دادی اما دا خیال جنو کے بنتا ہے یہ بھی نکل دیے سادے طریقے اگر منہ کھول کے باہر نکل دیے کوئی حرج نہیں جو ویکھن والے نے آخنا اما ہے ہے ہاں جی ویکھن والے آخنا میری نانی ہے میری دادی ورگی ہے لیکن غیر متبرجات بزینا پھر بھی زینت کھول کے نہ آن تبرج برج تو بنیا آئے برج جان دیو کی ہوتا ہے جان دیو برج کیوں کہتے ہیں برجی برجی ویکھی <laughs> لاہور دیا ویکیا چبرجی چوک لاہور کوئی ہے برجی ہوں آ گئی جی کہڑا چوک ہے برجی آرجی ہے چار برج اتنے دو برج نے برج جڑا نا وہ ہوں اچا جا مینارا ستون جا بنیا واہ ہوں ایسی تھان سے ادھر لگو تو نظر ادھر لگو تو نظر چارے پاسو ہر پاس نمایاں دسے ہر کسی نو دسے ان کہنے برج اللہ فرمانا گیر متبر زینا او بڈی مائی او برج بن کے زینت کا نہ نکلی باہر پر ہاں زینت کر کے نکلے تے ہر کسی کی نظر چوے ان برج نہ بنی پردہ کر کے نکلی یا شادی نکلی خیر اللہ فرمان ہے وہ بھاوے بڑے پہ سرکار نو پہنچ گئی ہے لیکن پھر بھی جے پاک دامنی چاہیے کیا نور آية نمبر والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستغفر خير لهن والله سميع عليم سبحان نعم، سبحان جے تو اس ویلے بھی اپنے آپ پاک رکھے کی مطلب پاک دامن بنا کسی دی نظر بھی نہ جائے اتنے میرا گل کر کر لگا کیوں پردہ لے اس لیے بھی چنگائے ہوئیے ہمیں اگلے ماں سمجھتے ہیں دادی سمجھتے ہیں کے نانی سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ فرما دے وہ سارے جی کج لے آپ کج لے لگائے ہوئیے گج لے چنگا کیوں کمی نے مائی کے یہ سوچ سکتا ہے نقش جانی چکے رب سونا بی جی اس اپنے آپ نو چنگا یہ ہاں، ہاں۔ بچ جائے گا اللہ میں گل کر نظر مرد بھی بھی میں فلم بنوا لینا بنوا سو بنوا لینا لینا میں بنوا فلم بن کے کسی کے گھر میں جدو کسی کی دھی نظر چک کے میرے دیکھے گی باہر باہر دیکھے گی میں پوچھنا چلو میں تو بنوا لیا لیکن خدا کے حکم کا کی بنے گا کیا کیا بات بات ہے استاد جی اس واسطے یہ گلا پیڑیاں آدت آدت پہاڑ ہٹا لینا سوکھا وا آدت چھڑونی بہت صرف میرے دسو سنگیو قرآن کا فیصلہ صحیح ہے چل گیا روپیہ بھی آ گیا لیکن میں موروی تو پوچھنا صرف یہ دس جی چپ کے رکھنی ہے تو قرآن جانا ہوں ویخیا میں وسایا میں کسی کی گل نہیں پہ پٹکار میرے شروع ہونی ہے میں مووی بنوا لی کسی بھی دھی بہن قرآن فرما انہیں قرآن کی کیتی مخالفت ان ہاں، حکم سے نظر نہیں نہیں کالے حکمر اپنا ہیا پرسو سر کماری سوئی جو کرے کسی کی عزت کا سجن ہوگی وہ دشمن ہو سکتا جڑا عزت کا دشمن عزت کا سجن ہوگی وہ جان کا بھی سجن ہوتا ہے گیا بخاری مسلم مسلم ابوداؤ نسائی راجا تو سنا گا حدیث کی دوسری کتاب باغ محمد کی غیرت کی گل سنا رحمت سنی حضور دی للالی لال لیکن یہ گل پوری کر نظر واسطے حکم آئے میں میں فلم بنوا لی ٹھیک ہو گیا یا شوق جڑیا میں تبلیغ کرنا وا میں دین دسنا وا جی دین سن لے لیکن میں یہ گا مینو تو کرے گی میرے منہ سنے گی لیکن بنے گا اللہ ہے نظر نیویاں رکھو قرآن دی آیت گوا دین سنا دین کے ہاتھوں نکل گیا دین کیڑا ہونا او سجنا مسلم بھی سناو لگا اگر کسی نے ممبر تو سنی ہوئے تو ہاتھ کھڑا کر میں سنا لوا گا پھر بعد پوچھا گا مسلم شریف بولو مسلم شریف کے اندر بات باب تحریم نظر فی بیت غیرہی دوسرے دے تھارے چ چھاتی مارنا حرام ہے چھاتی مارنا چکنا مارنا حرام ہے چھاتی مارنا حرام ہے تھی بہن ویکھنا واسطے نہیں بھاوے بندے نو ویکھنا واسطے جھاتی مارے کہ بندہ بیٹھا ہے کہ نہیں تامی حرام ہے بندے نو ویکھنا ہی دھی بہن نہیں ویکھنی بندہ ویکھنا ہے کہ بیٹھا کہ نہیں پھر بھی چھاتی مارنی حرام ہے نظر مارنی حرام ہے کیوں مت عزت میں پہ جاوے انہیں دے حدیث سن پہلے عربی پڑھنا ہوں फिर मतलब दर्शना أن سهل بن سعد بن الساعد أن رجلا ابتلى في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا يحك به رأسه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني في عينك وقال رسول الله الله صلى عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر حضور سرکار گھر مبارک کنگا شریف لے بلال دیا سبحان اللہ جہن صاحب ہی بن جانا ویخنا عبادت اس رات نو ویخی دروازے دی بت تھانی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تو بعد باہر آئے نے کسی نے ارد کیتی حضور ہے اس بندے نے ویکیا آپ فرما نے اگر مینو پتا لگ جانا تیرے مینو ویک اتنے لفظ نے کوشش کرتے ہیں اٹھ کڈا انہیں میرے گھر جاتی کیوں ماری ہے میرے گھر جاتی کیوں ماری ہے میرے گھر وال جاتی کیوں ماری ہے او سجنا پاک محمد رحمت العالمین نے سارے سنائی ہے پر محمد کی غیرت کسے نے بیان کی سبحان کام ہے چلو بیلی ماری بچنا پہ گل بلی ماری پھرنے پہلو ہاں، بلی مار سی اللہ کا کسائی کو بلی انہیں رکھی سی کسائی کو لینا سی کچھ وہ فقیر سی انہیں آخیا کرنے بلی اتنے مار مار لینا کے نہ گیا تو تو کہہ پا خدا فکیر ڈلی مارنے والا کام چڑھ کا پجاؤں نے راجا جیشن آخیا بلی مار گیا بلی مارنی پیندی خوف دی بلی بھی مارنی پیتا جا کے سچ منہ چوں نکلدا ہے دسو اگر بت پرست نہیں بت پرست کوئی نہ اگر بت ہے جماعت کی راستینوں ہے حکم کوئی لو صرف ہزور سی نہ اگو سونے نبی نے فرمان کھڑے نے دوا نے فرمایا اگر تیرے گھر میں کوئی مسلمان ہو تیر گھر میں کوئی جاتی مارے باہر جاس تو تکے تو دی اکھ کڑ دے تینوں کوئی گناہ نہیں میں میں دوری پڑھنا دو ایک نہیں من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنهم فقد حل لهم ان يفقهوا عينهم اگر کوئی بغیر اجازت تو کسی کے گھر چاتی مارتا ہے تو اکھ کڑ دیندے نے حلال ہے جائز ہے دوسرا فرمایا لو ان رجلا اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصات ففقط عنده ما كان عليك من جناح اگر کوئی بندہ تیرے گھر دیکھتا بغیر اجازت تو تو پتھر چوپ کو دی اکھ سے مارنا ہے اکھ کٹ دینا ہے فرمایا تیرے کوئی گناہ نہیں ہے بولو اے تینو اور پتہ لگا ہے کہ نظر بچانا کتنا عظیم کام ہے کتنا کام انہوں کا جو بھی تو آپ معلوم کر لا آپ معلوم کر لا ان کا جرم جہاں فلما فرما کے بیبیاں سامنے بڑے دال آئی کرے بڑے دگا بال بن گئے ہاں میں میں وہ بھی اگر اجازت پینٹ جی، چ نماز پڑھ گیا پینکم پڑھوں جی ہے تو آخو تینوں ہوں نہیں دسنا لیکن کسی نو کہو ذرا وہ نظر مارے اگر تو نظر دے قابل بنے پی مانا جی، جی جی تنگی جیسے تنگی کی لینا سوکھی Go! جٹ بندہ بیٹھا جٹ جانگلی مطلب سمجھاوا کھڑیاں تک سمجھ میں بال کہنے ہونا ہے جی میری روح خوش پہ ہوتی ہے جی میں لکھے ہوں بیان کرنا اقبال کہنا ہے توبہ توبہ کرنا نو ہاتھ لاو اج دے مسلمان نو کوئی ٹوک سکتا ہے کوئی روک سکتا ہے نہ یہ بڑے اختیارات حاصل نے اقبال آ گیڑے گیڑے کہتا ہے یہ اتنا اختیار حاصل نے ایک کعبے دے وچ اگ باڑ کے پوجا شروع کر دے وے مجوسی بن جائے یہ کوئی نہیں ڈک سکتا جی کعبے دے وچ فرقی بت رکھ کے پوجن شروع کر دے فرنگی بت رکھ کے پوجن شروع کر دے فرنگی بت رکھ کے پوجن شروع کر دے کوئی لگ سکتا قرآن نو کھلونا بنا کے کھلونا قرآن نو کھلونا بنا اپنے مطلب دا جی مرضی مروڑی یہ کوئی نہیں سکتا ایک شریعت کٹ کے بہ جائے سارے خیال آخر میں دسنا یہ سارے کام کیوں کر سکتا اس واسطے کر سکتا ہند ہندوستان ایک عجیب تماشا چلیا ابھی اتنے آ کے اسلام قید مسلمان آزاد ہے اسلام تے پابندی ہے تے مسلمان سبحان سنو ایک کے اسلام پابند ہوئے پھر مسلمان آزاد ہوئے ایک کے اسلام آزاد ہوئے اسلام آزاد ہوئے پھر مسلمان پابند ہونا اسلام کی آزادی ہوئے نا تو پھر فاروق آزم کا دور ویخ تیروں کو آزاد بندہ لب نہیں جڑا خدا انوبھو کے رسول انوبھو کے نبی انوبھو کے شریعت انوبھو کے جن مرضی جڑ جاوے کوئی انہوں نے پوچھے نہ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے توجہ حکومت اسلام کا پہلا فرد لوگوں کے دین کا تحفظ ہے توجہ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے ہو سکیا سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ کیا بات بولو چاہیے اسلام کو پرچی کی ضرورت وہاں کسی نے کہا اسلام کو پرچی کی ضرورت ہے میں کیا کبلا اسلام کو پرچی کی ضرورت نہیں نہ پرچا نہ پرچی پرچا نہ پرچا نہ Kota. رنگ ایک سلوک تو دو ڈنگ ستر سارا رنگ کھاتے بیٹھے لکھا میں وہ ستر سال گٹر کو ووٹ ملتے رہے اب محمد عربی کے دین کی باری ہے ستر سال گٹر کو ووٹ ملتے رہے عجیب ہی گانے میں کیا ستر سال گٹر کو ووٹ ملتے رہے ستر سال گٹر واسطے جڑا ووٹ پہ گٹر واسطے ووٹ جی چیز ستر سال گٹر نو ملتی رہی اہی شاید دین واسطے منگیے گستاخیا جی نقل چکے فتوا کسی علاقے میں کے جا جاڈا نا جب ملن پہ آئے تو بتھیرا سمجھ لگی گل ہاں۔ وہی گل بابا جی, ہاں جی۔ برابر رکھے پاس گٹر لاؤ گے ایک پاس تین والا گے میرا دین گٹر واسطے منگا کھٹ مجرے میں دین تین منگا بد مجرے میں تلیل کا کرتا ہے نبید دین نو بے شک بے شک پلے پی گئی بے شک بولتے جی۔ خیال اشارہ کافی پیچھے پہن کی لوڑ کوئی نہیں بننا تو موجود اور میں یہ بھی نہیں کہتا ووٹ نہ پاؤ بہت گل پھر اتنے آ جاتی ہے لکھا گا یہ دنیا بھی اجڑتی ہے اور آخری میں یہ بھی کہنا ہوں میرا ایک موضوع ہے دین مذہب اور دنیا دین کیا چیز مذہب کیا چیز دنیا کیا چیز اور پھر ووٹ اگر ہو سکتا ہے تو ان تین میں سے کس پر ہو سکتا ہے اگر ایک موضوع سنے قسم خدا کر کے کے آنا پھر روح اقبال کی سن تمام اولیاء صحابہ وہی فکر نورانی پہ بول دی ووٹ نہیں یا یہ کو کر سکتا کہ وہ ہونا چاہیے کہ نہیں کیوں کیوں بدل نہیں سکتا جی پیو نہیں بدل سکتا نہیں بدل سکتا جوٹ نہیں ہو سکے جیوٹ نہیں ہو سکے ہر سورت مننا پہ دی ہر صورت چلنا پہ بہوے کوئی ووٹ دے چلو یہ موضوع میں سویرے تک ہی بیٹھا رہا تحفظ حیا اور کئی نے نے کوئی کوئی اپنے کو جس طرح کا ہے یہ یہ چشتی جڑے دھرنے دھرنے چ نہیں آتے ہم میں شریک کیوں نہیں ہوئے پھر کھول کے دسیا جیڑا پھر وہ سنے گا نا وہ یہ آخے گا کہ ہم شریف کیوں ہوئے ہاں اور باں کھڑی کر کے اوتھے بھی آخیا سی اتنے بھی آخنا اگر کوئی اس موضوع کا میرا جواب دے دے کہ دھرنے چکو گھمایوں گا بات کوئی سمجھے خبردار تھی آخو بھی قدم بڑھا تو سڑک تے آ دیں میں یہ قدم بڑھا سکنا جا سچ آخر والا تے سامنے ساڈے نبی سونے نے کوئی گل کی ہے خیر جہاد کرما تو حق سلطان جاہر سڈے سڈے آلہ حضرت بریلوی پیر علی دنیا نے نے بچارے زلیل کیتا ہوئے کوئی مر جائے کروڑا روپے نقصان ہو جان پتہ نہیں کی کچھ ہوگا اگر کسی بزرگ کیتا ہے تو میں کیا بزرگ کا راہ نہیں چڈ سکتے بامے سورج نکل کر سبحان اللہ رستہ پاک ایک پاس حملہ نبوت دوسرے پاس میں مطالبہ رکھا فلانے نو فرق کر دیتا میں ایک سوال کیتا وہ جواب نہیں آ سکتا کیا جب دے رہا پچھلے پاسوں بڑھنے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جگ حادثہ بنے کا فر آکن کسی منگا نہیں خان منہ سمجھے مطالبہ ایسا رکھا جائے اور دنیا کو ہل جائے بچیاں نے حفظ کیتا ہے اللہ اللہ اللہ جل شانہ سبحان سبحان سچی پوچھو نا ساڈے دل دی نہ حفظ تے دل پریندا ہے بے شک نہ مدرسے پڑھن تے دل پریندا ہے دل جا بھریندا ہے نا اس گل بھریندا ہے یہ بہت بڑا یادگار کا نشان ہے سبحان اللہ کا نشان ہے اقبال اور سیال کوٹی جیسے ان شاء اللہ تصا ضرور داد دینی اس گل کی سونی مسجد بڑی ویکھ کے ہائے سوئی میری نگاہ کمالے ہنر کو کیا دیکھے میری نگاہ کمالے ہنر کو کیا دیکھے کہ سے یہ کہ حق سے یہ گل گل کرن نہیں دیں رب کی کرو کے اندر سونا بنائی مولوی نگلے آخر تین گر سچ ہاں، سچ آخر نہیں نہیں نہیں دیں آخیا تو چھٹی ہوئی جی نہ نہ بھی کوئی کوئی کوئی بہانا لگے نا پھر بدلا مولوی صاحب ایڈا ہوا گل ہوئی بغیر ہلن ہو سکتا پٹ کھڑا بہانا کدی تو مت کوئی لگ گئی کوئی لگ گئی تو فارغ ہو گیا جن سارا نکل تگڑا باہر میں اور ہوتا ہے ذکر جنوں گھر نہیں سکتے موربی دس موربی جی یہ وقت آنا آنا سی قسم خدا کر کر کر کے کے بس آخری گل اجازت چاہنا موسو آتو صحابہ دے اندر روایت پڑھی ہے شاہ شاہ علی میں اپنے پاک محمد کو ایک کا سوال نہیں می حضور نے سارا کچھ دیتا ہے میں حضور کو ایک دعا بھی کرا سکیا فرمایا کاش میں نبی کرنا سونے دعا کر میرے حسن حسین بن جا حسن حسین ازان بانگ دے فرمایا میں حضور کو کاش دعا کرا لینا سجنا دیکھو آپ اندازہ لگا اذان پڑھنا رب دی خاطر کتا وڈا کام ہے جو شالی حسرت پہ ظاہر کرتا ہے اذان تے او دے سکدے نے تے دے ہی ہون گے پرکاش محمد پاک دی دعا رل جاندی تے حسین دی شان اذان دین نال ہور نرالی بن سبحان اللہ اللہ جل شان قرآن کا سنکار قرآن نال رکھے قرآن کے مارے قرآن نال اٹھاوے اچھا لیاؤ جی پگا لیاؤ پگا سنو